تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے